مب لے انہو باد رنوا انہو ہیرو حل قلعے کل مالایا سلے و آبادنا على حبيب خیر تو ایسی جی تو سلام پڑھو تو شاہ صاحب خطاب شروع پر میم علیکہ یا علیکم اللہ والا آرکا سہد کا یا حبیب اللہ آڈیو ریکارڈنگ کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائی مصطفیٰ چوک دارالسلام کجا والا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده ونشهد أن أعوذه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألف لام جال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أسقالنا رب اشرح لي صدري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 دی توفیق عطا فرمائے اور طلباء کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کو ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے اور مسل کے حقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات گرامی میرا ایک مزاج ہے تقریر بلا تمہیں عظیم و شان اجتماع اللہ مسجد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خال کے کائنات اس معافل پاک ہو میرے لیے آپ کے لیے میزبانوں کے لیے معاونین کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب آخرت میں ذریعہ نجات بنائے آمین سم آمین جہاں شیر کی ضرورت محسوس کروں گا ضرور پڑھوں گا صرف شعر و شاعری کا نام تقریر نہیں اصل تقریر مسائل کا نام اس لیے کبھی کو شیر کا موقع ہے زیادہ تکلیف نہ دوں گا مگر کبھی ضرورت پڑے تو کم از کم مل کے پڑھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں اور پھر ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جہاں کثرت سے علماء ہوں وہاں تھوڑا سا بخل ضرور ہوتا ہے میں توقع کروں گا انشاءاللہ کہ آپ فراغ دلی سے بیٹھیں گے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں الف لاؤ میم یہ ترجمے کا مینو نہیں پتا الف لاؤ میم مینو یہ ترجمہ نہیں چو کسی نو سبحان اللہ میں اپنی گل کرنا مینو نہیں آتا البتہ ایویں جی پڑھیا کدرے زوف ضرور گا ان کو ضرور کر دینا کہ اللہ نال نبے ہزار کلام ہویا فرمایا سونے آ تری تی ہزار ہے آ تیرا میرا آز اے اللہ تے اللہ دے رسول دے اندر راز ہے عزم مستفا ہے یہ ضرور کہوں گا کہ الحمد سے لے کر بناس تک پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے کل کتاب لا ریب فی فرمایا یہ جو کتاب اللہ کا قرآن ہے یہ لا ریب ہے ہر قسم کے شکو کو شبہات سے پاک ہے شکو کو شبہات سے پاک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خطاب کس کو ہے ذالک الکتاب کتاب ریب فی قرآن ہر شکو کو شبہ سے پاک ہے جو شک کرتے ہی نہیں انہیں کہنا شک نہ کرو یہ بھی عجیب ہے تو جو مانتے ہی نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ بھی عجیب ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو کہا گیا کہ شک نہ کرو کافر مندے ہی نہیں مسلمان شک کردے ہی نہیں کیونکہ شک کرنے والے بے شک اصول شک دا کہ شک ادو ہوا جس لیے جنیاں اس معاملے چاہتا انوالو ہون اس ذات تے شک کرے تھے مثلا کوئی دکاندار سودا بیچتا ہے یا شک ہوئے گا پچھو جتوں خریدا کہ اس بدیامتی کیتی ہے یا جڑا لے کے آیا ہے اس بدیامتی کی کیتی ہے یا جڑا دے رہا ہے اس بدیامتی کیتی ہے یا جڑا سودا خرید کے لے جا کے گھر والوں تک پہنچا پیا وہ گنڈڑی بن کے یا اس بد دہنتی کی کوئی نہ کوئی ذات وہ گی ہوگی کی دیانتداری تے شک کرے گا تے پھر اس مال تے شک کرے گا سبحان اللہ کا لفظ آج آئے تو سبحان اللہ کہہ دے گی مثال دیتی ہے سادے سے ان مسئلہ سمجھ آ جائے رب بھیجن والا جبریل لے کے آن والے تے امام دے ول آیا تے سیابا نے جمع کر کے قوم دیتا فرمایا زال کل کتاب و لا فی ہن چار جاتا نے رب جبریل امین حضور علیہ السلام اور صحابہ چون تے شک کرے گا تے قرآن چ شک کرے گا جیڑا میرے رب تے شک کرے وہ بھی ایمان والا نہیں رسول ال ملائکا نے جبریلی امیم دی دیانتداری تے کرے شک وہ بھی ایمان والا نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ول آیا جیڑا نبی دی ذات تے شک کرے او بھی ایمان والا نہیں صحابہ جمع کرن والے نے تے جمع بھی او ہاتھ کرے جدے متعلق نبی بیت لوے تے او ہاتھ لوے جنوں قران اکھے جد اللہ فوق ہے دی تے او ہاتھ شک جمع کرے تے او ہاتھ ہون کہ شک کرے بھی ایمان والا نہیں رب نے نس جاری کر دی فرمایا چون دے وچوں کسے تے شک کرے تے ایمان والا نہیں خدا جبریل امین حضور تے صحابہ قرآن تے لا کے وہ سنی ایک چھلک بھی نظر آ رہی ہے ایک سنی ہے جڑا خدا تے بھی شک نہیں کرتا جبریل تے بھی شک نہیں کرتا نہ نبی تے شک کرتا نہ نبی دے صحابہ تے شک کرتا کسی تے شک نہیں کرتا قرآن دی ایک اکایت نو گا تو تینوں اللہ دے حق چھلکتا نظر آیا اور وہ حق سنت و جماعت ہے سڈا مذہب کوئی مولویا کا کڑے ہجریا چ بہ کے حکومتوں کی چمچا گیری چفر کی گیری چ نہیں بنیا سڈا عقیدہ ہو جڑا رب نے نازل کیتا نبی نے سکھایا سیابا نے سکھا خوش نصیب ہیں وہ اور قرآن پڑھنے پڑھانا بھی وہیں چاہیے جہاں یہ حق ہو جہاں حق ہو تو فرض کر رہا تھا کہ ظال کل کتاب لا رہے بب بھی شک نہ کرنا تو مرض کر رہا کافر تو مانتے ہی نہیں تو مومن شک کرتا ہی نہیں اور شک جو کرتا نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ عجیب بات ہے یہ عجیب گل ہے اور وہ میں پیش کر دینا میرا نبی مال غنیمت تقسیم فرما ہے وہ بخار شریف کی حدیث ماشاء اللہ علماء کا جمع کا پیر ہے علم و فضل سے مجھے آگے ہیں میں تو علماء حق کا ادنا خادم حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا علماء کی زیارت میری زیارت ہے فرمایا جو ادا علماء سے دشمنی رکھے وہ منافق ہے علماء حق سے دشمنی رکھے منافق ہے حدیث دکھانا میرے ذمے مولویا کا کسور اوے نہ جہلان کی تعریف کی علم کی فضیلت بیان نے کی حدیث دکھانا میرے ذمے فرمایا علماء کی زیارت میری زیارت حضور نے فرمایا علماء کی مخالفت کرنے والا منافق ہے حدیث دکھانا میرے ذمے ترس کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں صرف کہ انہیں جہل کی تعریف کی اعلی مراشی کی تعریف کی فضیل علم بیان نہیں عالم نے اور کچھ کہہ نہیں سکتا گا کہا دے نے زمانے دی رفتار نو سمجھے نہیں زمانے دی رفتار نو سمجھے نہیں اگر زمانے دی رفتار نو سمجھ کے گفتگو کر دے نا تو شاید آج یہ حشر نہ ہوتا یہ مذہب کا اس کی وجہ جنہ شے خاندمین انہوں ہو دکان کدی نہیں چلی جنہ مین سیانے نہ ہونا دی دکان کدی نہیں چلی فرض کر رہے مسلمان بھائیوں بخار چو حدیث پیش کرنا پیا میرا نبی مالک نیمت تقسیم سن ایک بندہ آیا دل یا محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو بازار جملہ تو برا نہیں کہ برا ہے بولو نہیں ایک بندہ میرا شاہی نماز پڑھو پیڑا گلا بولو بھی اے دلیا محمد عدل کرو حضرت فاروق اعظم نے میان تو تلوار کھینچ لی تیری ایسی تیسی تو کون ہے میرے نبی نو اینی بات کہنے والا اصل مطالبہ جڑا سی نا جس جس وجہ تو تھا کیسی اے دل یا محمد عدل کرو اس کی وجہ اور تھی اس کا خیال تھا کہ پہلے جتنے ہیں مستحقین جتنے آدمی کھڑے ہیں ان کی اعداد و شمار اور اس کے بعد مال جو ہے ان پہ برابر تقسیم کرو میرے نبی یوں مٹھی اٹھاتے بھرتے جو آیا دے دیا جو آیا دے دیا کس کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کم کسی کو زیادہ جیسے حضور کے ہاتھ میں آتا گیا نبی دیتے چلے گئے وہ کہنے لگا اے یا محمد اداد و شمار کرو برابر تقسیم کرو جب یہ کہا تو عمر فاروق نے میان سے تلوار نکالی تیری ایسی تحسی خلاس میری تلوار تیری گردن کو اڑا کے رکھ دے گی فرمایا عمر کچھ نہ کہو منافقین گفتگو کریں گے یہ نہیں فرمایا تو نے تو نے یہ تلوار غلط نکالی ہے یہ نہیں فرمایا منافقین گفتگو کریں گے جانے دو توجہ فرمانا میان سے تلوار نکالی عمر فاروق سے بڑا مفتی کوئی نہیں کیا کیا تھا اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی وہ حضور کو مختار کل نہیں مانتا تھا فرمایا تو کون ہے اعتراض کرنے والا میرے نبی کو اللہ نے اختیار کیا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے تو تقسیم مصطفیٰ پہ اعتراض نہیں کرتا تو کون ہے میرے نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا اور حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا شیطان تھا اور کیونکہ تقسیم حضور کا تقسیم کرنا اللہ کا تقسیم کرنا اور تقسیم پہ اعتراض کرنے والا اسی لیے صوفیہ نے حسد کو بہت برائی کی جڑ قرار دیا ہے کیوں کہ شیطان بھی تو تقسیم پہ اعتراض کرتا تھا نا وہ کہتا حق میرا ہے اللہ نے عزت دی عزیز حضرت آدم علیہ السلام کو وہ حسد میں جل گیا تقسیم خدا فنکی پہ اعتراض کرے تو شیطان ہے اور حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرے تو وہ منافع کر گئے ہاں بالکل صحیح ہے اور ایک بات دوسرے نمبر سے تھوڑا سا اشارہ بھی دے رہا ہوں حسد بری بات ہے جو آج کل ہم میں کثرت سے پایا جاتا ہے اسے گریز کرو یہ بنیاد کی یہ برائی کی جڑ تصور کیا گیا ہے تصور میں حسد سے پاک رہو جو تقسیم خداوندی پہ اعتراض کرتا ہے ہاں حسد بہت بری بلا ہے اسد آج کل ہم میں کثرت سے پایا جاتا ہے اسے مکمل پرہیز کرو یہ وہ زہر ہے جو تمہیں لے ڈوبتا ہے تیری صلاحیتوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے یہ تو شیطانی فیل ہے ایمان والوں کا فیل نہیں ہے تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمانا ذرا اللہ اکبر فرمایا میرے نبی کی تقسیم پہ کام کرتا ہے تو کون ہے اصل میں وہ حضور کو مختار کل نہیں مانتا تھا فرمایا میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے جس کو چاہے جتنا چاہے جو چاہے جب چاہے عطا کرے کسی کی مجال نہیں کہ نبی کی تقسیم پہ اعتراض کرے فرمایا عمر کچھ نہ آخر جس کانڈ کر کے جانا سی رخسارے ابرے داڑھی پیڑی پیڑی یا پاری پیڑی بھی ایسی اچھی وہ ہے جو سنت رسول سمجھ کر رکھے طرز کرنا پیا جب گیا تو فرمایا عمر اسے سے کچھ نہ کہو اس سے قوم پیدا ہوگی پوری حدیث آگے چل کے سنا دوں گا تو جو انکار کرتے ہی نہیں اسے کہنا شک نہ کر یہ عجیب بات ہے یہ عجیب گل ہے کہ جڑا شک ہی نہیں کرتا وہ کہنا شک نہ کر تو سوال پیدا ہوتا ہے خطاب کنوں ہے سوال پیدا کہ زال اکل کتاب و لا رہے با فی یہ خطاب نہیں ہے خطاب ہے مسلمانوں کو سیدھے سادے مسلمانوں کو وجہ فرمایا بہتر تفسیر قرآن قرآن دی نل ہوتی جائے فرمایا قرآن نو پڑھن والے دو قسم دے لوگ نہیں لو بہی کسی رمبیاتی بہی کثیرا کسی گمراہ بھی قرآن پڑے گا ہدایت یافتہ بھی قرآن پڑے گا یہ دلو میں ہی کسیرم و یادی میں ہی کسیرا کچھ لوگوں قرآن پڑھ گے جڑے گمراہ ہون گے کچھ لوگوں قرآن پڑھن گے جڑے ہدایت یافتہ ہون گے سڈے بلے سنی بڑے پولی نے جن جی قرآن پیچھے ہی پڑھنی ہے دور کا تن ماد نا جدھر منہ امام دا ادھر ہی میرا پہلا تے ویخ اگے گمراہ تے نہیں بال پڑھا ہوئے نماز پڑھنی ہوئے تے پہلا ویخ کہ قرآن پڑھن والا ہے کون تلوار ویخ کے جہادی دا فتوا نہ دے دے ہاتھ ہی تلوار ہوئے تو آخ ہوئی مجاہد نہیں اگر وہ تلوار کفر کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ کفر کو ہوگا نقصان اسلام کا ہوگا اگر تلوار مومن کے ہاتھ میں ہے تو فائدہ اسلام کو ہوگا نقصان کفر کو ہوگا وہ کفر کے خلاف چلے گی اس لیے تلوار کو اگنور کرنا دنائی کا فیصلہ نہیں یہ دانائی کا فیصلہ نہیں وہ آنکھوں کی جنت میں رہتا ہے جو تلوار دیکھ کر جہادی کہتے سڈے سنی ایک ہی بادشاہ نے یہ جنہیں <laughs> یہ جہاد کرتے میں کہا جہاد انہوں نے ماں باپ نے کدی کہنا جہاد بھی تو کر لینا جہاد ہے سینے میں رسول ہو ہاں میں اس پہ بھی حدیث پیش کرتا ہوں یہ بھی حدیث پیش کر جانا ہر لڑن والا جہاد نہیں ہوں جہادی نہیں ہوں آؤ میں حدیث پیش کرنا حضور علیہ السلاۃ اسلام تشریف فرما سن امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن جنگ ہوں پیا تے جنگ ہوں بندے لڑتے نہیں پے ایک بندہ آیا اللہ فلانا بندہ لڑتا پیا کیا بات ہے حملہ کرنا سبحان اللہ وہ وار ڈکنا ماشاء اللہ جورت بہادری جزاک اللہ کیا خوبصورتی نال جورت نال بہادری نال دلیری نال لڑتا بخاری میں حدیث موجود ہے کہ کیا چورت اور بہادری نہ لڑتا پیا جسے لڑتا پیا تو حضور علی اسلام سنتے رہے چپ کر کے امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے جب وہ گفتگو کو ڈراپ کر گیا چپ کر گیا خاموشی اختیار کر گیا فرمایا میرے غلام وہ لڑنے والا جانوی ہے حضور نے فرمایا وہ لڑن والا زور نہ کہہ لو لڑن والا جنمی سیابی کہ میں ایران ہو گیا وہ کردار سی جنوں ایڈی چھتی بازار اگنور بھی نہیں سی کیتا یہ کوئی شک نہیں کہ میرے نبی کا بولنا بھائی ہونا وہی سی جو حق وہی سی جو حضور کی زبان چو نکلے ہوں ایک ارشاد ایک, حضور دا ارشاد اور ایک پاس کردار یہ تو یقین سی کہ میرے نبی دی زبان چ نکل جڑا حق ہوئے ابو دعو شریف کی حدیث ہے ابو دعو شریف کی حدیث ہے حضور جو فرما سن ایک بندہ لکھتا ہوں سی لکھتا ہوں سی انہیں کچھ دن لکھنا چھڑ دیتا بندے آخیا ہر گل نہ لکھیا کر یار کوئی خاص خاص مسئلے لکھ لیا کر میں وہ متعلق فیصلہ نہیں کرتا کہ منافق سی کہ مومن نہیں میری تاکیق نہیں باہر اس نے لکھنا چھوڑ دیا یوں کہہ لیتے ہیں کہ کتنی دیر تک نہ لکھا جب تک حضور نے توجہ نہ فرمایا بس یہ کہتے ہیں توجہ نہ فرمائی آپ نے فرمایا تو لکھا کرتا تھا یہ کیوں چھوڑ دیا حضور بعض حضرات نے یوں کہا ہے آپ جلال میں آ گئے ممبر پاک پہ تشریف فرما ہو گئے اور جلال میں فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جلال ہو جمال ہو ماحول کیسا ہو میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہوتا ہے بے ذوق نہ ہو جو ذوق کا خیال رکھنا چاہیے فرمایا میری زبان دے جو نکلے حق نکل دی ٹرانسلیشن کر لینی ترجم میرے نبی دی زبان ساس میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان کسے ہور دا بیان نہیں کسے ہور دا چنگا لاگ جی نہیں کسی ہو نہیں کسے ہور کسی ہو کسی اور دا بیان چنگا نہیں کسی اور دا بیان چنگا لگ نہیں چنگا لگ نہیں کسی اور دا بیان گل ماشاءاللہ بڑے شوق نہ پڑھ دیو کئی بندے بڑے ریزرو ہو کے بیٹھے نے اگر پر نہ پڑے تو کوئی فتوا وہ دیتے نہیں مگر میں محروم ضرور ہے اس واسطے کہ وارفا نہ اللہ کا ذکر بلند یہ گل ہوں جہد تلک ہوا لل کر کے لیا الیکشن الکشن جہد تلک ہوے جی میری دعوت سینے چ پیار ہے نہیں پڑھنا تو کم از کم تھوڑا جا منہ تھلے بتا کر جائے میں بور نہ ہو گیا یہ ہوا یہ کیوں نہیں بنتا مل کے کہہ لو میرے نبی قرآن ساڈے نبی ہوا میرے نبی رسول فقد لو میرے نبی یا منستا جیب اللہ رسول اجاد تم میرے نبی واسطے قرآن میرے نبی واسطے قرآن کسے ہو جاتے دائی نہیں کسے ہو جا لگ جائی نہیں ہے کسی ہو جا پہ آ نے گرامی مرض کرنا پیا اس واسطے سیابی آدھے مینو یہ تو یقین سی میرے نبی دی زبان چو کدی گل گل غلط نہیں نکلی یہ سیابا سی سیابا کہ نبی دی زبان تو جو نکلے گا وہ حق نکلے گا جو نکلے گا وہ حق نکلے گا اتنے بھی ایک حدیث پیش کر جا مولا مرتضی مولا کائنات نے فرمایا پہاڑی دے پرلے پاسے کو جڑی بی بی ہے نا روکا لے کے جالی پہ فر لیا مولا مرتزا میں سرپٹ گھوڑا گوڑا نال ساتھی لے کے گئے کہ بی بی کسی نے اگیا ضرور تمہیں کی پتا لگ گیا اگے بی بی آخیا رکا روکا وہ نہیں محنت آپ بکواس بند کر رکا رکا ان گل نہیں کرنے کیوں نہیں کر دی رہا قابل غور ہے اکابر نے باس کیا اس پہ کہ جب کوئی مجرم بھی ہو تو بیان دینا اس کی بات سننا حق ہے تو اس کی اور زبان تو سننی چاہیے تھی نا روکا کیوں کیا رکا نکال وہ بات پوری نہیں کرنے پاتی تھی تو علی فرماتے خبردار بکواس بند کر رکا بھی کیا آسا کیوں کیا فرمایا اگر اس کی بات سنوں تو توہین مصطفیٰ ہوتی ہے میرے نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں تو ہی نے علی کو گلارا نہیں اس لیے رکا نکال ورنہ تیری تلاشی لوں گا اگر توجہ ہو تو ایک اور بات کروں علی نے آخیا میں تیری تلاشی لاؤں گا ماشاء اللہ فرمایا علی دی زبان چو حق نکل ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد کیا علی نے بڑھ ماری تھی اگر وہ رکا نہ دیتی تو کیا علی لیتے تلاشی اور کیا شریعت مصطفیٰ میں مرد کسی عورت کی تلاشی لے سکتا ہے اگر نہیں لے سکتے تو کیا معذ اللہ علی نے ویسے بڑک لگا دی لینی نہیں تھی کیا کس طرح ہے معذ اللہ نہیں سوال ہے آپ ماشاء اللہ عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں تلاشی دے لے لوں گا اگر رکا نکال دے تلاشی کے خوف سے رکا تو اسے نکال دیا سوال یہ پیدا ہوتے کہ علی نہیں لیتے یا نہیں میں کہتا ہوں لیتے علی تلاشی لیتے شریعت اجازت نہیں دیتی ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ایک طرف ناموش رسالت تھی اگر رکا برآمد نہ ہوتا تو منافقین نبی کے ناموش پہ حملہ آور ہوتے وہ شریعت وہاں اجازت دیتی ہے کہ جہاں ناموش رسالت کا مسئلہ ہو قانون توڑ کے نبی کے ناموش کا سفر کرو اصل وہی ہے اسے تو ہی علی کو گوارا نہیں اس لیے خبردار رکا نکال ورنہ تیری تلاشی لوں گا اگر توجہ ہو تو ایک اور بات کروں علی نے آخیا میں تیری تلاشی لاؤں گا ماشاء اللہ فرمایا علی دی زبان چو حق نکل ہے ماشاء اللہ سما ماشاء اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد کیا علی نے بڑ ماری تھی اگر وہ رکا نہ دیتی تو کیا علی لیتے تلاشی اور کیا شریعت مصطفیٰ میں مرد کسی عورت کی تلاشی لے سکتا ہے اگر نہیں لے سکتے تو کیا ماض اللہ علی نے ویسے بھڑک لگا دی لینی نہیں تھی کیا کس بار ہے ماض اللہ نہیں سوال ہے آپ ماشاء اللہ عالم ہیں پڑھے لکھے ہیں تلاشی دے لے لوں گا اگر رکا نکال دے تلاشی کے خوف سے رکا تو پھر نکال دیا سوال یہ پیدا ہوتے کہ علی نہیں لیتے یا نہیں میں کہتا ہوں لیتے علی تلاشی لیتے شریعت اجازت نہیں دیتی ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا ایک طرف ناموس رسالت تھی اگر رکا برامد نہ ہوتا تو منافقین نبی کے ناموس پہ حملہ اور ہوتے وہ شریعت وہاں اجازت دیتی ہے کہ جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو قانون توڑ کے نبی کے ناموس کا دفاع کرو اصل وہی ہے اسلام قانون کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو نماز ادا کر علی کہتا ڈوب سورج کو ڈوبتا جا تعظیم مصطفیٰ اب ہفت اور پھر بات میں رس کروں اسی پہ فرمایا علی مٹا دے نام جب معاہدہ ہو رہا تھا میرے کر رہا ہوں ناموس رسالت جہاں ناموس رسالت کا مسئلہ ہو افضل عمل وہ ہے جس میں ناموس رسالت ہو آئیے حدیث کیا کہتی ہے معاہدہ تعریر ہو رہا ہے معاہدہ تعریر ہو رہا ہے لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ لکھا جا رہا ہے کافرا کیا جی محمد رسول اللہ مان لیے تو باقی رہ کی گیا انہوں مٹاؤ ایمان والے آخر گے نہیں مٹانا کافر آخر گے مٹاؤ ایمان والے آخر سن نہیں مٹانا کافر والوں زور سی مٹاؤ کدی تھی بھی سیانے فیصلے کریا کرو کافر آتے سن مٹاؤ ایمان والے آخیا نہیں مٹانا جہے مٹا والے نے کافران کی سنت عمل کر دے پے جہے نہیں مٹا سیابا والوں کی سنت عمل کر دیں پے کدی سیاح عمل بھی کریا کرو کافرا دے آ کے چلو جی امن آتے انج کرو انج کرو چھوڑو جہاں سے رسالت کا مسئلہ ہو سب سے بڑا مسئلہ سے رسالت تو مٹا دو انہوں کیا نہیں مٹائیں گے ہم حضور کا نام پکانے والے ہیں مٹانے والے نہیں ہم نہیں مٹائیں گے اتراض آگے ہے اعتراض آگے ہے حضور نے فرمایا علی مٹا دے علی مٹا دے وما یم کے نبی دا بولنا ویے لائیے علی پاک نو چاہیے سی تعمیل حکم کر دے چاہیے سی نا مولا مرتزا تعمیل حکم کر دے بولو تو صحیح حکم تو یہی تھا کہ تعمیل حکم کرتے مگر مولا کائنات نے تعمیل حکم نہیں کی مٹایا نہیں کاغذ قلم چک کے تے حضور دی گود مبارک رکھ دیتا سونے میری محبت نو گوارا نہیں ہوں میں نہیں ہوں کٹنا میں مٹانا نہیں اسی مٹان والے نہیں اسی تے پکان والے ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مل کے بعد میری دعوت نے جڑا ہو جہاں سنی منہ بند ہوئے تو میں سمجھا گا اس ایریے چو خارج میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے مل کے بعد میں قادری مل میں وہ سننی میں وہ سننی ہوں میں وہ میں وہ سنی ہوں جمیل کا دریمل کے بعد میرا بھی کہے گا سلا تو سلام میرے گایا سلا تو میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی میں وہ میں وہ ہوں جمیل کا میں وہ سنی ہوں جمیل کادری مر کے بعد میرا لاشا میرے میرا لاشا سلا تو اصل تو سلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء اور میرا لا میرا لاشا بھی کہے گا سلام میرا سو گا سلا تو لا سا کہے گا میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا سلام ہم میرے لاشا کہے گا رام میرا لاشا کہے گا او میرا نبی لج پال مجھے ایک مرتبہ بات ہوئی انہیں کہ سارے نہ بڈی پھر میں تیرے جنازے کسی نہیں رلنا میں کہ تینو کی پتا ہوئے میں اس لج پال کا گلام ہوں میں کیا جدھر میں مویا نا آپ سب یہ گلیاں سوڑیاں ہو جان گیا وہ کی سمجھا میں کہ بھائی اسی کسے دے غلام ہاں کسے دے سنا خان ہاں اس لج پال دیا جہاں گلاما کے اتنے کبھی بھی گلاما نے اگنور نہیں کرنا ہاں مسجد میں بیٹھا ہوں اس دارالعلوم میں رہا ہوں حاجی صاحب مدیلا ہولالی کی شفقت بڑی شفقت حاصل کرتا رہا ہوں ان کی مہربانی نگاہے میرے ساتھ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حاکم علی صاحب استاد میرے استاد ہیں مولانا غلام علی صاحب میرے استاد ہیں مولانا عبد الطیف مفتی عبد الطیف صاحب میرے استاد اس دارالعلوم میں میں نے پڑھا ہے اور میں نے کہا کہ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم میرے جے نبی جیسا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا میں کہ وہ جنہ جنہیں والی وارس کوئی نہیں ہوں رولا پانا کوئی مدد نہیں کرتا یہ میرے نبی کی غلامی لیں تو میں یقین کر کر کر کے گل نبی پورا دے گا آپ کو تجربہ ہے خدا کی قسم میں مذہب کچھ پریکٹیکل ہے میرا ہاں، میرے عقائد میں کچھ معاملات کا تعلق پریکٹیکل سے ہے میں نے زندگی میں آزما کے دیکھا ہے ہاں۔ صحیح بات ہے میں تینوں کی پتا ہوگی سرکار نو مراد لوگ نے جڑے سرکار تو دور نے کوئی حضور دے ناموس واسطے کام تو کر کے ویکے پھر ویخ والا سرکار آدمی نکے کرم فرما لگے میرا ناشا بھی کہے گا سلام عج گرامی مدد کرنا پیا توجہ فرمانا درا میں کہہ رہا علی لیندے تلاشی بات ہو رہی تھی ہاں کیوں کہ سب سے اہم بات ناموس رسالت کا تحفظ ہے ہے ای گل ہوئی سج جی کی میں میں دس والے کی زمین کے آکڑ کے چلے نا قرآن منع کر دیا حدیث منع کر دی زمین پاڑ لیں گے اڈیاں مار لیں گے میرے کو آنا آرام خان ہے خدا توحید تو باغی ہے نبی دی عظمت کا ہے نبی دی رسالت کا ہے نبی دے کمالات فضائل خزائش کا ہے نورانیت اختیارات علم باغی ہے ہوں ہی تیری جتیاں مار مار کے تیرا بوتا دوجے پاسے لا دیا دنیا دار تکبر کرد غرور کرد ہے حرام کھانا چوری کرد مڈیاں مار کے ٹورے زمین ہے ہونا ہی ہے نا میرے بچ شریعت اجازت نہیں دی گوجرا والے کی سڑک پہ چلے یا زمین پہ چلے تو تکبر سے ایڑیاں مار کے چلے مگر جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب طواف کرتا ہے اکڑ کے چلو آکڑ کے ذرا باواں کھلار کے کیوں گجرا دی زمین تے آکڑ کے چل نہیں سکتا تے حرم دے آکڑ کے ٹرے جتھے آج جدین ساری بیت اللہ رب دا پر وجہ سامنے کفر تھا ایک طرف بیت اللہ اور ناموس رسالت تھا اسلام کی سر بلندی تھی نبی کے ناموس کا مسئلہ تھا کہ اگر کمزور ثابت ہوئے تو یہ لوگ حضور کے ناموس پہ حملہ کریں گے زبانیں کھولیں گے فرمایا کر کے چلو کے اکڑ کے چلنا شریعت کے خلاف ہے مگر جب سامنے سے رسالت ہو تو حرم کی زمین پر بھی اکڑ کے چلو اگر کے خیر بارم کو ہاتھ لگانا جرم تالی نے بھر نہیں مالی جب نامو سے رسالت کا مسئلہ ہوا تو فرمایا جا کر لیتا میں کون ہے زبان کو سنبھال نکال خط کہ نبی نے وہ ہل مولا مرتزام نے جس لو تر گئی نا خط کٹ وہ جونڈے چو خت کٹ دیتا جس جسل خط کٹ دیتا پہاڑ کنیا انچان کا ہوں بولو وہ کنیا انچان کا پائی ہوں پہاڑ دس میل چڑائی ہو سکتی ہے پندرہ میل ہو سکتی ہے بھی میل ہو سکتی ہے دس میل ہو سکتی ہے حدیث تو بتاتی ہے کہ میرا نبی پہاڑ کی دوسری طرف کی خبر دے رہا ہے کس قدر نامراد ہے جو یہ کہتا ہے کہ نو انچ کی دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں عقیدہ حق جہاں قرآن تے حدیث ہوے سنیو تا عقیدہ ہوا اللہ دا قرآن ہے نبی دی حدیث ہے یہ سب قرآن و حدیث سے میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں قرآن و حدیث میں ان کا کوئی وجود نہیں کہاں سے نکالا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ پہاڑ جڑا ہے کا نبی نو پہاڑ دے پیچھے خبر ہوے مراد آخے دیوار دے پیچھے کا علم نہیں جیڑی پرویز مشرف جیوا رہے رہ چار انچ دی گئی کیونکہ ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے گنڈے اوپر تھوم اوپر دال اوپر گوشت اوپر بدماشی اوپر آوارگی اوپر بے حیائی اوپر ہر شہ اوپر جا رہی ہے اسی تھلے رہ گئے ہیں پاکستان اوپر جا رہا ہے سنیو قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ تا ہے صرف سڈے چ کسور ہے اسی قرآن دیش کا مطالعہ نہیں کر میں کہ جڑے وہی گلے جڑے دکاندار دے سیل مین سست ہونا انہوں دی دکان کٹ چل ہے میں خصوصاً طلباء جو فارغ ان کی خدمت میں رض کروں گا جو پڑھ رہے یہ نورانی وجدانی حکانی تقریر چھوڑ دو یہ تو تمہیں نکما بنا دیں گی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو کانفیڈنس پیدا ہوگا کانفیڈنس پیدا ہوگا علم و تقوی میں آپ ماشاء اللہ مجھ سے آگے ہیں مگر یاد رکھو جب قرآن و حدیث کو پڑھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا سنیت کیا ہے نکھر نکھر کر سامنے آئے گی تو بات طویل ہو جائے گی مرض کر رہا تھا کہ کس کو کہا سیدھے سادے مسلمانوں کو سیدھے سادے مسلمانوں نے قرآن کری پڑھنے والے دو دلو بے ہی کثیر کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ تو جدو میں قرض کرنے پہ تلوار دے کے جہادی فتوا نہ دے دے تو مرض کر دیا حدیث بخاری شریف دی اللہ دے رسول دا فرمان ایک پاسے ارشاد رسول دا کردار سیابی میں فیصلہ کیتا میں دے پیچھے پیچھے رہنا نبی نے جنگ نہیں آخیا ہے میں پچھے پیچھے جانا یہ موت ہوگی سیابی اندر میں پیچھے پچھے جانا پیا بڑا لڑیا واقعی بڑی جورت بہادری لڑیا جس نے لڑیا نا لڑ لڑ کے جسے کوئی زخم نل جسم چور ہو گیا انہیں اپنی تلوار اپنے آپ مار لئی خودکشی کر لئی میں نعرہ ماریا میرا نبی اللہ دا سچا ہے بلکہ دوجی روایت آتا کہ تھوڑا صحابہ چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی کہ کی معاملے حضور نے تیا فرمایا جی چلے منافقین کوئی اعتراضات نہ کرن تھوڑی دیر میں انہیں آخیا حضور میں ویخیا انہیں خودکشی کی مر گیا ہے اپنی تلوار اپنے آپ مار لیے حضور علیہ السلاط اسلام نے فرمایا یاد رکھو میں اللہ کا سچا رسول ہوں میرے نبی نے فرمایا ہوں جی میں کہ ایڈا وا جہادی اور کسی نہ من دے کہ سیابا دل کے نبی کی قیادت لڑ دے پیا سامنے مگر مسلمان نبی کی آدھے پے فرمایا اے لڑن والا جہنمی ہے اس واسطے میرا تلوار دے کے جہادی کا نام سن کے جنتی کا نہ دے دے جنتی وہ ہوں گا جن دل میں ایمان تے نبی کی غلامی ہوئے ای چ آ گیا سمجھا جا تھی جی نگایبانہ نماز جنازہ پڑھنی فلانا شہید ہو گیا میں دب سے کہتا ہوں کوئی ماں کا لال مجھے اسلام میں غائبانہ نماز جنازہ ثابت کر دے میں منہ منگیا انعام دے دیں گا کوٹ میں میرے گل کر رہا ہوں کوٹ میں انعام تحریر کر لیتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ مجھے اسلام میں ثابت کر دے مگر شیرے مادر کی طرح وہ یہ میری بات کو ہزم کر جائیں گے مغرب سے سورج طلوع ہو سکتا ہے کوئی ماں کا لال یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ غائبانہ نماز نالا اسلام میں ہے سر جملے جذباتی نہیں میں دلائل پیش کرنے والا ہوں ہاں جس کا جیتا ہے اپنی ازمائے اپنے مطالعہ کو اور ازمائے اپنے علم کو <laughs> نجاشی دی حضور اسلام نے پڑھی میں کیا بالکل پڑھی جیڑی مائی مسیح بہ نبی نے وہ بھی پڑھی میں کیا بالکل پڑھی نظارا نظارہ پڑھی میں کیا بالکل پڑھی اکھے گائبانہ نہیں سی میں کیا گائبانہ تیری جہالت دی اخیر ہے منافقت دی اخیر ہے پہلا نبی کو مردہ خیر کر مقتدی کے لیے مقتدی کے لیے میت کا دیکھنا ضروری نہیں مقتدی میت نہ دیکھے ڈیڈ باڈی اگر نہ دیکھے تو کوئی بات نہیں دوجی صاحب والے نے دیکھ دی تیجی صاحب والے دے دی پنجویں والے نے دیکھ دی مقتدی غائبانہ کا اطلاق اس پہ ہوگا جو میت امام سے غائب ہو جو ایمان سے غائب ہو اگر میرے نبی سے میت غائب ثابت کر دو قرآن کی کوئی آپ دکھا دو نبی کی کوئی حدیث دکھا دو کہ نبی سے مردہ غائب ہو ورنہ میں دکھاتا ہوں کہ میرے نبی سے مردہ غائب نہیں ہے ہے مسلا اڈے تھی ٹھلے بولے ہو جی سنیا چ نقص نہ ہوئے کدی انہوں مذہب کا پتا ہوئے نا خدا دی قسم یہ مذہب ہے جہاں نماز کھلو کے سارے منگتے ہیں یہ دن سرو تل مستقیم اے رب العالمین مستقیم تے تے چلا دے دن تو المستقیم میری سی راہ کے چلاؤ علیہم جنا تے تیرا انعام ہوا ہے انعام والے کہڑے نے اللہ دا قرآن پیش کرنا یا اللہ کہڑے نے تیرے انعام یافتے فرمایا و سوہ دے وسو لوہی کہہ دو سبحان اللہ نبی سدی شہید سوالے ہی نبی سدی شہید یہ بھی لا کے ویگ لے نبیا نو منے سدیقا نو منے شہیدا نو منے ولییا نو منے چواں لا کے ویگ لے مرزئی ختم نبوت دا منکر ایک صفت دا منکر بے ایمان جہاں اینیا سفت دا منکر ہوئے وہ ایمان والا کیوں رہ گیا ہے من النبیین اے نبیاں دے منکر و سدھی کی راہلی صدیقین دا منکر وہ شہدا شہیدان من اسی شہد او نہ تو کچھ شہدا ہے کربلا دے منکر باقی شہدا ہے او تے بدر دے منکر سنی ہوے جڑا شہیداں وی سارے نو مندا ہے وہ شہدا وہ شہ لہی علی حجری گوش پاک بابا صاحب حضرت مجدد الفیسانی اور حج دیکھا جا باب الدین نقش بند الدین سور وردی جتنے بھی بزرگ نے حضرت پاکستان جتنے بزرگ نے سارے منگا لے نہ اس کسوٹی کے ایک سنی ہے جہاں نبیا ہے سدیقان بھی منتا ہے شہیدان بھی منتا ہے تو بھی کیا کہانیاں نہیں میرا مدد میرا مدد مولوی کا کڑے آ مدد نہیں کرو کہ بنا کے کڑے کافرا کو مال کما کے یہود و نثارہ سے اسلام کے خلاف سابت کرے اور اسے مذہب کا نہ دے نہیں ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے میرج کر رہا مسلمان بھائیو تو مرض کردہ صاحب فرمایا لڑن والا جنمی ہے معلوم ہو گیا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا بھی علم ہے نہیں نبی نو علم کوئی نہیں میں کہا میرے نبی نو لوگ پیو دا علم کہڑا ہے کہڑا نہیں پہلے منکر بھی اسی واسطے ہوں نے وجہ سان پتا سڈے نبی سچ آ کے سانو پتا جدو قیامت دن سامنے آنا ساڈا پیو ہونا جنہیں جنہیں دھوتے چ پانی آ جاتے نہیں میٹر خراب ہے یہاں کا ہو نکلنا کہ گسا پھر رسول کدی لالی ہوئی فیصلہ قرآن ہاں جی تورس کرنا تو مسلمان بھائی ہو پتا چلیا میرے نبی نو ہر بندے دے انجام دا علم ایک اعتراض بھی ہے میں جواب دے جاؤں گا شاہ اچھا جی میں کہ جی جی حضرت صاحب گسا جی، نہ کرو تو ایک مسئلہ پوچھا میں کہ تھی گسے والا نہ پوچھو یہ کہڑا طریقہ ہے جی تھی گسے والا نہ پوچھو میں کہ گسے والی گل تو گسا لگتا نہیں <laughs> مطلب یہ کہ جی تھی محسوس نہ کرو تو میں گل کہ وہ مسلمان سی میں کہ میں وہ ٹھیکے دار ہاں، جا میں تمہیں دسا بھی مسلمان سی کہ نہیں سی جہاد جی کرتا سی میں نماز پڑھتا ہوگا میں میں چودہ سو سال بعد جمے میم کی پتا میں گواہی دے ہی نہیں سکتا روزے رکھتا ہوا میں وہ بیوی نو پتا ہوگی ہو پکا کے جی دینی سی مینو کی پتا ہوگی حضور دا ساتھی سی میں کہا تو گل تو کر جڑی کرنا چاہنا ہے نہیں میرا مطلب ابھی حضور دا ساتھی جہاد بھی کرے تے حضور نے فرمایا جنمی ہے چلو یہ پتہ لگ گیا نا ہورے نال اور کنے ہون گے ماض اللہ رافی کا راف جی اعتراض اطلاع میں اسی واسطے حضور نے میں نام مینشن کر دیتا ہے کہ جنمی کیوں سیابی آتا جس نے حضور دی زبان میں پیچھے پیچھے در پیا میں کی میں کیا ویکیا حضور دی زبان چو گل نکلی ہے پوری ہونی ہے میں گیا ویکیا کہ بڑا لڑیا واقعی بڑی چورت نال بہادری نال فن تکنیک ہنر کیا بات ہے ہر شہر نے انہیں کمال کر دیتی نظر حیران ہو گئی ہیں مگر ویکیا کہ جس لیے جسم تے لا تعداد زخم لگے تو انہیں کیتا کہ اپنی تلوار اپنے آپ مار لئی تے نبی کی آخیا سی جہنمی ہے میں کیا نبی نے فیصلہ کر دیتا میرے نال ہوئے نماز پڑھے جے ایک تلوار مار کے مرے او تے جنمی ہے جڑا کٹھیاں مار او کبھی جنتی ہو سکتا ہی ایک مار کے مرے ہو تو جنمی ہے جڑا چوکیاں مار وہ جنتی کنم ہو جائے گا جڑا سرکار ہوئے کا گلام دی آل صحاب ازواج اولاد نو ہوئے گا ہاں اس کی وجہ یہ پیار کا انداز بھی قرآن نے سکھایا ہے سے بے حاصل بلد جس شہر میں وسے مینو شہر کی قسم ہے والے رہتے ہو سکتا ہے کسی گلی کا نہ ہی پتا کسی گلی تا پیر نہ لگا ہو سکتا ہے مدینے کی جو میں مدینے کی سرزمین میں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں حضور کا قدم نہ لگا ہو کھجور چھپر کھجور دے کھواں دا چھپر کھگیاں دا چھپر کچنیاں کندا اڈ دی لا بے بحاظل بلد تو قسم اس بات کی اٹھائی جاتی ہے جس کا اس کے نزدیک مقام ہو ہاں، یہ بات یاد رکھیں جو اصل بات ہے جس میں بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں لا بے بحاظل بلد قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا کسی کے نزدیک بہت بڑا مقام ہو قسم کسی ایسی چیز کی نہیں اٹھائی جاتی جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو یا جس کا کوئی وقار نہ ہو قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جس کے نزدیک انسان کے نزدیک وہ چیز بہت مقدس اور اعلیٰ ہو اس کی قسم اللہ نے فرمایا لاؤ اکسنگ کے ہاسل جنہ کچیاں کلیاں کی تیرے نسبت ہو گئی ہے اس مدینے کی دور کی قسم جنہ کی نسبت تیرے رب ترس دینا پیا لوگوں جی میری اطاعت کر رہی ہوں جی کی نسبت حضور نال ہو جائے وہ تو اپنے دل و دماغ سے بہت بڑا مقام سمجھ لا اکسے مو بہار وہ پیار بھی کر وہ عزت بھی کر یہ اللہ کی سنت ہے ہاں۔ ترج کرنا وا ارض کر رہے سا کہ تلوار ویخ کے جہادی نہیں من لی چاہیے اس طرح صرف قرآن پڑھتا ویخ کے عالم نہ من لے یدلو بے ہی کثیر یادی بے ہی کثیر کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ گے کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ بہتر تفصیل ہو جڑی قرآن دی قرآن نال کیتی جائے آؤ نال حدیث بھی پیش کر دینا فرمایا آخر زمانے سے قوم پیدا ہوے گی جڑی قرآن پڑے گی تے حلق تو تھلے نہیں اترے گا حدیث نہ منہ منگیا انعام حدیث نہ ہوئے ہو منگیا انعام فرمایا قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا حلق تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا نماز ایڈیاں پڑھن گے تھی اپنی نماز نو ہیٹ جانو گے فرمایا تیلو انج نکل گئے ہوں گے جی کمان دیر جی کمان دولو بولو کمان وچوں تیر جدو کمان تیر نکلتا ہے اس کا روخ کدھر ہوں ہاں ہاں, ہاں، ٹھیک کہہ رہے آپ جب کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے نا اس کا رخ شکار کی طرف ہوتا ہے اب جانا دو صورتوں کا ہے جب جایا جائے تو اس کی صورتیں دو ہیں سادے بندے نو سمجھا ایک تو یہ کہ میں کسے بندے لڑ پا تو وہ میرے کھلو تیری ایسی تیسی وہ آڑ کے تیزی تے یا یار بوہوں لنگ جائے تے سجن اٹھ کے پیار نہ باہ فلا دیں وہ بسم اللہ جان والا جڑا تیر چکے کمان سے تیزی سے نکلتا ہے کمان سے اور اس کا رخ شکار کی طرف ہوتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے اور تیزی سے جانوں کی جانے کی دو صورتیں ہیں یا عداوت میں یا دوستی میں یا عداوت یا دوستی عداوت یہاں تک کہ جان لینے کے لیے جا رہا ہے تیر شکار کی طرف جا تو شکار کی طرف رہا ہے مگر شکار کی محبت میں نہیں اس کی جان لینے کے لیے اتنی بڑی عداوت ہے تیری عظمت پہ نثار جاؤں مدینے کے تاج تیرے الفاظ میں وہ حکمت اور راز ہیں کہ تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں محبوب کیونکہ تو خدا کا محبوب ہے پھر متوجہ ایسے جیسے دین کی طرف رخ ہوگا جیسے تیر سے کمان شکار کی طرف جاتا ہے تو شکار کی جان کا دشمن ہوتا ہے فرمایا یہ قوم کا رخ تو دین کی طرف ہوگا آیا ہے نہیں سمجھے ابھی رخ تے دین وال جی تیر کا رخ شکار ختم کرنے واسطے جانا ہے فرمایا بڑی نماز پڑھ گے قرآن پڑھ گے الگ تو تھلے نہیں آئے گا رخ دین وال ہوئے گا مگر جان گے جی جی تیر شکار وال جی تیر شکار کا دشمن ہے اویم اصل دین دے دشمن ہو گئے اصل وہ دین دے دشمن ہو گے یار سولہ نشانی کی فرمایا ٹینڈ میں یہ شگلن گل نہیں کیتا آئی ایم سید شبیر حسین میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں حدیث کے الفاظ تین تب توجہ فرمانا تھا وہ قرآن پڑے گا تے کی ہوئے گا جدو گمراہ قرآن پڑے گا تے گمراہی پھیلائے گا جدو مومن قرآن پڑے گا تے محبت اس کے مستفا پھیلائے گا رب نے آخیا کل کتاب بفی قرآن تے شک نہ کری جدو کوئی گمراہ قرآن پڑھ کے نبی دی نورانیت کا انکار کرے فرمایا جال کل کتاب لارے بفی قرآن تے شک نہ کری قرآن تے اعلان کر دے پیا پہ جا من نور مینل نورت فرمایا کوئی قرآن پڑھ کے نورانیت مصطفیٰ مستفا کا انکار کرے زال کل کتاب لا رہے بفی قرآن تے شک نہ کری کوئی علم مصطفیٰ مستفا کا انکار کرے زال کل کتاب لا رہے بفی قرآن تے شک نہ کری کوئی قرآن دی ایت پڑھ کے تے حضور دے اختیارات کا انکار کرے فرمایا ایمان والو یا زل کتاب لا رہے بفی قرآن تے شک نہ کرے آجے ان بے ایمان سمجھ لیا جے منافٹ گمراہ ہے کیونکہ قرآن نبی کمال کمالات کا انکار نہیں قرآن تے نبی دیا عدمت بیان کرتا ہے پیا قرآن تے ہوے رحمت تو لے کے وناش تک میرے نبی دی نا بولو قرآن رحمت تو لے کے وناش تک میرے نبی دی زور نہ کہہ لو میاں شاپ سب رام بتایا مل کے کر جن مل کے پڑھنا وہ بندہ وڈی معافی ہاتھ کھڑا کر دو دین پڑھنا مسیتے بیٹے چولہا بولے بابا دے بتانے سے پڑھنا زیر سارے وغیرہ مجھے پتا کی کرنا پہ آواز بتایا تھا پھر زیر مل کے کہہ لو زیر سدم رہا میرا خیال ہے چیتی نشیا نے بھول جانے رب دامن دے کے جن اچھی پڑھنا ہے میں منہ ویخا اچھی جگہ بیٹھا کہ ہلدا تو کہ نہیں ہلتا وڈیریا نو معافی ہاں جی نہ کائی یہ خبر نہ کائی آما لوگ خبر نہ خبر نہ کائی کوئی خاصا دمدار ان کی بتا دے قرآن مدان شد مداں جبیر سب شام تری آئیا خبر نہ کائی او خاصا رمضان رمضان پا اسی جانے گرامی مدد کرنا پیا توجہ فرمانا درو اس واسطے فرمایا کوئی میرے نبی دے کمالات کا انکار کرے قرآن پڑھ کے قرآن جان کل کتاب لا رہے بافی قرآن تے شک نہ کری گمراہ سمجھی قرآن دیا پڑھ کے نبی دے فضائل انکار کرے فرمایا گمراہ کری قرآن تے شک نہ کری کیونکہ قرآن نبی دی محبت عظمت شان وقار کمالات کے فضائل بیان ہوئے نے بلکہ قرآن تے نبی دیا تے نابل ہوا ہے فرمایا قرآن پڑھ کے کوئی نبی اس واسطے بالا نو قرآن پڑھانا ہوئے جی گوانڈی ہے چنگا صاف ستھرا ماحول ہے بچے نو قرآن ہی پڑھانا پڑھنے نے کنجرا گھر ضرور پڑھنے نے کول مسیح جی ہوئے جب بھی بچے کو داخل کرو اس ماحول میں جہاں اس کے مستفا کا درس ہو اس کے مستفا کا درس ہو نماز پڑھنی ہوئے پہلا وے میرا قرآن یہ نہیں بھی وہ جی بڑا سواد آتا ہے کرات جدو پڑھتا ہے <laughs> تھوڑا جا تلا لگی ہوئے میرے کپڑے نو تے ایک بندہ نے ہی جماعت نہ کرایا جائے میں کہا کہ عمر میں سن تو ٹہ گئی چبل جی نہ جماعت نہ کرایا جائے میں کہا کیوں <laughs> وہ ضرور نہ کراؤ وہ میں کہا ہوا کی حضور تو ہم جو آخر جما دو میں کہ میں ڈکیٹ ہی کرنا وا میں جماعت نہ کرا کیوں نہ کراوا وہ حضور نہیں گل کے سمجھا کرو میں کیا ہوا کہ وہ تو کرو نا پلا میں بیٹھے تھوڑی جی گلا میں کہ ایمی کو نہ جماعت نہ کراوا اس کا تین عزت رات نہیں آئی تین کان چکیا حضور نہ کہا سن کو نہیں پڑھنی جا کلا ہی پڑھنا پہ میں کیا وہ تھوڑی جی گلاس اتنے جی کپڑے تے لگی ہے بغاوت کر گیا تے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا سارا ہی حضور کی گستاخی نبی گستاخی گند پری ہے پیچھے بڑا انج کر کے نیت لینا ادو نے مولویا کا جھگڑا خدا کی قسم کوئی جھگڑا نہیں اگر جھگڑا ہے تو رسالت ہے ہم نبی پاک کے گستاخ کو کسی قیمت پہ اے ایمان علامت ہے ہاں ایمان دی علامت کر رہے مسلمان بھائیوں قرآن پڑھ کے نبی نے کمالات دا انکار کرے فرمایا قرآن شک نہ کرے جے کر گمراہ جانے جے کیونکہ یہ دلو بے کسی دوں بھائی ہدی بے کسی گمراہ جانے جے تے دوجے نمبر لکھا توجہ فرما فرمایا جے ورنہ ایک قرآن تے ہووے جڑا حضور دیاں اداواں تے نازل ہویا ہے نبی ظلف سوارے ودوہا واللیل اذا سجا یہ نبی دیاں اداواں تے نازل ہویا ہے کہا دے بولو حضور دیاں اے تے نبی دیاں زلفا سوارے تے قرآن نازل ہوے اے کمبل ہوئے تے قرآن نازل ہوے اے تے قرآن سا بھی لے کھلو جا اے قرآن نازل ہوے توجہ فرمانا درا حضور دیا داواں تے قرآن نازل ہوے جے قرآن نو پڑھے ہر آئے تو چزم تے مستفا آئے ہر ایت ہے عدم تو شان آئے تو سے ملا آئے تو سے ملا مل کے کہہ لو آئے تو سے تلا رہایت آئے تو آیتوں سے ملاتا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے نبی بن گئی آیتوں سے ملا ملاتا رہا آیت ملاتا رہا ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا ذرا مل کے کہ جھوم کے آیتوں سے آیتی آیتوں سے دے جاؤ نہ قرآن پڑھتا جا آیتوں سے ملا جا کل لگا ہے نور آیتوں کے اللہ مل ہی وہ سراج منیرا لا آیتوں سے ملا رہایتیں دیکھا تو وہ ناتے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں دیکھا تو وہ ناتے سبحان اللہ کی اصلا بھی اب دے ہی آئے تم سے دیکھا تو بنا سمتنا فتد اللہ فکان کعبہ کاؤ سین اور ادنا آئے تم سے آیتیں دیکھا آی دیکھات ول سجایت آی دیکھا تو ید اللہ ہے فاقی آیتوں سے ومار میں تو ادھر میں تو بنا کن ہر ماں آیتوں سے ملا رہایت دیکھا تو ناتے دیکھا تو دیکھا دیکھا دیکھا تو وہ نعت نبی نعت نبی دیکھا تو وہ نعت نبی آیتوں سے ملاتا آیتیں دیکھا تو وہ قرآن سارا میرے نبی دی نا پہ قرآن پڑھ کے میرے نبی کرے تو گمراہ دین ہے نا قرآن مستفا سکھائی جاتی ہے آؤ میں قرآن پیش کر دینا مسلمان بھائی توجہ فرمانا قرآن کے اندر یا منو ایمان والو رب العالمین حکم ہوئے فرمایا لا تقولو رائے نام اے ایمان والو اللہ کو لو اے ایمان والو میرے نبی دی بارگاہ رائنا دا لفظ نہیں بولنا رائنا دا لفظ زور نہ کہہ لو رائنا دا لفظ حالانکہ بازار لفظ برا نہیں سی مگر انہوں بگاڑ کے پڑھ کے منافق جڑے نے تو رسول کر دے منافق جڑے نے وہ تو بولو مارو نہیں تمہوں منافق تو ہی نے رسول کرتے سن رب نے آخیا محبوبا رب نے آخیا ایمان والو وہ لفظ بدل جاؤ جنہ دی اوٹ وچ میرے محبوب کی تو آخیا لات کو رائے نہ لفظ بدل جاؤ جنہ لفظاں دی اوت وچ میرے یار دی توہین کردے نے محبوب دی لفظ بدل جاؤ اور او ہن جڑا بولے او گمراہ تے جڑا آکھے بتویل نبی کی توہین جائے گے اور ایمان والا کیوں ہو سکتا ہے جب عقائد کا دیکھے گا تو قرآن و حدیث میں عقائد اہل سنت و جماعت کے مصیبت صرف یہ نہیں ہے سارے مولوی پڑھتے نہیں اج کل کیسٹا تے آ گئے نے <laughs> یا نورانی وجدانی چنگے بلے بندے بیکار کر دیتے نے انہوں اصل جانے گرامی معلوم ہوا جنا لفظاں دی تو لفظاں دی اوٹ میں تو ہی نہ ہوئے رب آد ہے لفظ بھی بدل جاؤ تاکہ میرے نبی دی تو یا اللہ جے مسٹیک ہو جائے تو کی فرمایا کول زورنا تھی آخو یا رسول اللہ نظرے کرم فرمایا آخو یا رسول اللہ نظرے اور نہ کہہ لو یا رسول اللہ نظرے پڑے قرآن کو لم زورنا پھر آخ نبی نفا نہیں دینا جے منافق نہیں تو کرم کا منگنا پیا یہ بھی آخے کو لم زورنا نظرے کرم فرماؤ کر لینے نظر ہم پر خدارا کرم کی نظر ہم پری خدارا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا تمہارا یا وہ میں تمہارا تمہارا لا تمہارا میں تمہارا تمہارا ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا امام اہل حضور نگاہ کرم فرما دو امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہم درد آخر بریلی دے تاجدار دی زبان سے ترجمہ کر لیے عربی دے سارے شاید نہ ہو اگو اگو جڑا سوکھا کام ہے وہ تو ایک نظر بنانا بنانے کے برسن برسن ہارے رن جن رن ٹھہر جاؤ دعوت دے سینے سے حضور دی محبت ہے تے حضور دا کرم منگتا ہے کئی واری بندے محروم ایویں پاڈے ہون دی وجہ تو رہ جاندے ہیں حضور کو منگنے دل کھول کے منگو یہ سوچتے ہیں کہ ہوں پڑھیے کہ نہ پڑھیے جی پڑھ لے مر لے فائدہ ہی ہوگا جو منہ کٹے گا فریشتے لکھ لین گے محروم نہیں تو اور کی ہے آدے رم جم رم جم بری جن پر جنگ ہے مجمسنگ ہار رم جم رم جم پر سنگ ہار رے جم رم جم پہ سنگ وما اللہ کا اللہ رحمت ہن جنگ ہن جنگ جن رم رم رم جن جن جن ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند میں کہ تینوں مت دے دوا تصور حضور دے جلو ہے پاک دا انج سمجھ کے میں قریب بیٹھا ہوں میں نہیں ویخ رہا حضور ویندے بھی نہیں تے سن دے بھی نہیں اے میرا عقیدہ ہے پھر منگ تے دل وچ اپنی مراداں تے مصیبتاں تے مشکلہ رکھ کے ایویں رسم نہ ادا کری گھرے جل چ بیٹھا ہوں قبولیت دے ویلے دا پتہ نہیں ہوندا بہر سنگ ہا رنگ جی جن میں بہر سنگ ہا رم جم ریم جری سن ہارے وما ارسلنا کا گئی رحمت للعالمین مین ہارے رم آ رے ریم جن ریم جن پہ رے رن ایک بوند ادھر بھی گرا جانا ایک بوند ادھر بھوت ایک بوند ادھر بھی تم علیہ تم ہری علیکم بل مومنین روح میں ایک رو ادھر نا ایک ادھر بھی بیام منجدار میں ہوں گیڑی ہے ہوا منجدار میں ہو بیگ راؤ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نہیں آ موری نہیں آ یا سیدی یا رسول اللہ موری نہیں نا موری نہیں مازار دے کاجل والیا مدینے دیا لج پال لاڑیا موری نہیں آپ جانا موری نہیں آ جانا جی موری آ پاری کار وہاں کار ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے محبوب پھر بھی تیری امت میں ہے موری آ پاری جانا جی موری آ پاری جانا موری دیا ساری موت پر حق مدینے دے نارے گناگار اپنے بگانے سارے لکھ ساری زندگی سڈے نال مخالفت نبی کا ذکر کرتا رہا مدینے دیا لاڑیا لاج رکھ لئی موری نہیں جانا جی موری نہیں پاری جانا منجدار میں ہو بگڑی ہوا منجدار میں او بگڑ منجدار میں او بگڑی ہے ہوا موری نہیں آ جانا جی موری نہیں کاجل آخری ویلا لا میری لاج رکھ لی جانا جی موری نہیں پاری جانا موری نہیں پاری پال پریت توڑ دے دے دے نہیں نہیں نہیں جدی باہ پھڑ چھوڑ موری فرشتے سوال کرم سونے اپنا کرم فرمائی فرما دئی اے میری سنا میرا سنا سلاخان موری نہیں آتا جانا جی موری نہیں جانا موری نہیں صدقہ صدیق دی صدا کر موری نہیں صدقہ برا کے عمر فاروق حروگ موری نہیں نوران دا صدقہ جڑا تیری سلیکشن ہے جنو تیا دیا کنا پیارا ہوے گا موری نہیں پاری مولا مرتضی مولا کائنات دا صدقہ صدقہ سن لئی لاڑیا موری نہیں آ پا اپنی آل اولاد ادواج دا صدقہ حسنین دا صدقہ میں کول تے بڑے چنگے ابل ہو گے میں گناہگار سیاکان تیری کر دیا موری نہیں جانا چی موری منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موہری نہیں آ جی موری نہیں آ میرے نبی پاک دا نام مراد نے وہ لوگ جڑے میری سرکار دی عظمت نو سمجھے نہیں مینو دے قسم لوگو سورج کی شکل ہوگی جو در مستفا کا بادی ہوگا ایمان والا وہی مرے گا جس کے ہاتھ میں دامنے ہوگا audio recording Rizvi cassette house مکتبہ رضائی مصطفیٰ چوک دارالسلام کجا والا رب ادب سکھاؤں پیا لات کو رائنا رائنا نہ کہو رب پروٹوکول دسے کہ میرے نبی دی بارگاہ ارض و معروض کرن دا طریقہ ہے اس قرآن وچ نبی دی کوئی عظمت و شان دا انکار ہو سکتا اوتھے تے عظمت شان نے عظمت فضیلت نے اس واسطے فرمایا ذالک کتاب لارے بفی قرآن تے شک نہ کریا جے کوئی گمراہ قرآن دیا ہے تو پڑھ کے غلط استدلال کر کے بتان دیا ہے تو نبیاں فٹ کرے میرے نبی عزم تو شان کا انکار نہ کرے آجے مسلمان بھائیوں توجہ فرما فرمانا اس واسطے فرمایا قرآن تے سارا میرے نبی دی میرے نبی کا در تو وہ در ہے فرمایا میں کسی نام مراد دے لاکھے لاکھے درے مستفا نہ چڈیا جے میرے نبی دا در تے او ڈر فرمایا جرم کر لو ظلم کر لو اپنی جان تے مایوس نہ ہو سچے دل نال میرے یار دے بوئے تے ٹر جائے پھر میرے نبی دے لب ہل جان میرے نبی دے لب ہل جان نہیں جی اللہ تو سوا کوئی مددگار نہیں میں کیا بالکل تا بھی مددگار نہیں تو اس کی وجہ حدیث کٹھی ہے من لی فقد آزن تو ہوں بلی دشمن ہے وہ اللہ نال مقابلہ کرتا ہے نیو گل ہے اور نبی کا دشمن کی حال ہوئے گا میری گل ذرا دھیان نہ سنیا جی بہت غور سے سننا میری بات کو توجہ سے کہ ولی کی کیا مجال کسی غوث کی کیا مجال کسی کتب کی کیا مجال کسی قطب القتاب قطب الرشاد ابرار ابدار ایک بات ذہن میں آ گئی ہے وہ بھی عرض کر دوں یہ کلندر کوئی تصوف میں عہدہ نہیں ہے آج کل جی شان کلندر جشن کلندر ان کا نام تھا سید محمد عثمان علی مربندی اور بہت پائے کے ولی اللہ تھے اور تبلیغ دین کے لیے آئے تھے اور سید زادے تھے اور یہ جشن کلندر والے جیسے جشن کلندر آج کل شروع ہے کنجریاں نچاؤ شراب پیو سنا کرو پنگڑے مارو یہ جشن کلندر ہے یہ بے حیائی آوار بدماشی بزرگوں کے نام پہ لانت ہو تمہارے کردار پہ سرے بازار کنجریاں نچانا اور ناچ کرنا شراب پینا اور منسوب کن سے کرنا حضرت سید محمد عثمان علی مروندی سیون سی والی سرکار کے ساتھ اوار کی بدماشی اور بزرگوں کے نام پہ اور یہ کوئی ولاد سے تعلق نہیں سے ان کا کوئی تعلق نہیں جو ایسے یہ کنجر اور بازاری لوگ ہیں جو جشن مناتے ہیں بلکہ یہ عظیم الشان اجتماع اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجرو کیا جا رہا ہے شریف لوگ ہمارے بزرگوں کے نام پہ کنجرا کنجریاں نچانا شراب پینا بدکاری کرنا اور نام منسوخ کرنا کہ یہ جشن کلندر ہے ہم مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفار بزرگوں کے نام پہ بدکاری کو ختم کیا جائے آپ یہ بزرگوں کے نام پہ بدماشی ساری رات کنجریاں نچانا اور نچتے رہنے وہ تو جو مرد بدماشی ہونی <laughs> جشن کلندر واٹ از کلندر مجھے کوئی ماں کا لال قرآن و حدیث میں کلندر یا تصور میں کلندر کی اس طرح دکھا دے مقدمین میں دکھا دے ولی سنو جو میرے جہاں تک میری اسٹڈی کا تعلق ہے میرے متعلق ہے ولی اوتاد اخیار ابرار ابدال چالیس ہما وقت حدیث میں آتا ہے ہما وقت شام میں رہتے ہیں ابدال چالی ابدال ہما وقت شام میں رہتے ہیں جن کے قدموں کی برکت سے آسمان بارش برساتا ہے زمین فصل اگاتی ہے اور جنگوں میں فتح ہوتی ہے سب کا سردار ایک غوث یا قطب یا قطب القتاب قطب الرشاد جو کچھ بھی آگے ہو یہ ہے تصور میں کوئی کلندر کی اصطلاح نہیں کلندر تو ریچھ میں جانے والے کو کہتے ہیں اور یہ اصطلاح باطل ہے بزرگوں کے نام اور رہتے ٹائیگر ریفات حضرت پسری جی ادے کلنڈر میں کہڑا فیتا لا کے میں ڈیا جی ہوئے بالکل غلط ہے اور یہ دھمالے مارنا ناچنا کودنا ڈھول ڈمکا شراب نوشی اور یہ ٹل کھڑکانے یہ بھی بالکل غیر شری اور اہل سنت کا کوئی مسلک نہیں ٹل کھڑکانے ہندوؤں کا کام نہیں تل کڑکا ہندو ہندوؤں کا کام ہے اگ بالنی اگ بال کے ہمیشہ باری رکھنی ہے مجوسیا کا کام ہے اور نچنا کنجرا کا کام ہے کسی شریف آدمی کا کام نہیں جی جی جو جو کچھ بھی اکل کلندر کوئی اس طرح تصویر میں نہیں ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں رابعہ بدری کو بزرگ مانتے ہیں بزرگوں کے ہم قائل ہیں اگر کوئی ہے کلندر کی اصطلاح تو مجھے دکھائے قرآن و حدیث میں دکھائے متقدمین میں سے دکھائے یہ تو تھوڑے اگے جا کے ہمیں جنہوں شریعت کا باغی ہونا تو وہ متعلقہ دیکھنے تھی ایک کلندر فلانا ہے جی واٹ از کلندر ہم کسی کلندر ولندر کو نہیں نہ ہمارے بزرگ کو کلندر بلندر ہوتے ہیں ہمارے بزرگ یا ولی ہے غوث ہے قطب ہے ابدال ہے ابرار ہے یار ہے یہ عہدے ہیں ولایت کے جن کا تصوف میں ذکر ہے کلندر کا کوئی عہدہ میں نہیں مانتا عرف عام میں کسی بھی علاقے میں کلندر کہہ دیا ہو تو اس کا میں ذمہ دار نہیں قرآن و حدیث میں بالکل اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں ہمارے بزرگوں کے نام پہ یہ آوارگی بالکل قرآن و حدیث اور بزرگوں کا تمت کر اڑایا جا رہا ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور کسی بہت بڑے فساد کا پیش قیمانہ بن جائے کیونکہ ہر نیک آدمی کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی کسی بزرگ کے نام پہ آوازی کرے گا ہاں ہم نے تو حافظ آباد میں اللہ کے فل کے باہر جہاں جاتے ہیں بالکل نہیں میں کہے تھے کہتے جٹیاں مارا گے لکھی جائے گی جڑی ہوئے گی کوئی بنگڑے بنگڑے نہیں ہوں گے فرض کر رہا ہوں میں کسی ایسی ولایت کو ولایت نہیں سمجھتا جن شریعت نل بغاوت قرآن کہ کل ان کن تم تو پکا پی یو اللہ اتباع رسول کرتا ہوگی پھر اللہ دا ولی سارے سارے بزرگ حضرت رابع بدری حضرت سید عثمان علی مروتی سیمن سی والے یا دیگر بزرگ جنے بھی ہیں سب اللہ دے ولی نے اللہ دے مقبول بندے نے حضور کی امت میں آلہ مقام ہے مگر یہ کلندری ولندری ہم نہیں مانتے کوئی کلندری ولندری آج کل ٹی وی بھی سیل تے لگی ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی غلامی کرو حضور کی تو کر رہا ہوں بات تو جو چاہیے کہ حضور علیہ السلات والسلام فضیلت فضیلت جو ہے نا قرآن میں وہ عظمت مصطفیٰ ہے اگر وہ قرآن پڑھ کے تو فرمایا زال کل کتاب ہو رہا ہے لا قرآن پہ شک نہ کرنا آگے ہو دل لل متقین ذرا اختصار کر لیتے ہیں ہدل لل متقین متقین کا مانا ہے ڈرنے والا بچنے والا متقی کا مانا یہ نہیں ہے شلوار ہوئے منہ کدی کدی تو ہوئے جامد شیم ہی نہیں کرائے خاص قسم کا یونیفارم ہوئے یہ تقوی کا مانا نہیں ہے لوگوں نے سمجھا اشراق پڑے چاش پڑے وبین پڑے لوگوں نے بڑا مدکی پرہیز کرے مدکی کا منا ہے ڈرنے والا بچنے والا کس بات سے بچے قرآن دینا دہیا قرآن دیا دینا متکیاں جی پہلے وہ بےد ہے بھی کدی متکی ہوا عجیب گل ہے نا کدی کوئی بے ہدایت بھی متکی ہوا متکی بنتا ہی ہوگا جہاں ہدایت والا ہو گیا بولوی ارفی آم درج متکی بنتے ہی ہوے ہوا نالے قرآن ہے تو قرآن سارا دینا عمر فاروق نے کوئی کرم پڑھیا سی جسے قرآن سنیا تو دل بدل گیا کافران سن اچھی نہ پڑھو سڈے بال بدل جاندے نے جانے بندے بدل جاندے نے وہ بھی اتر کا کام ہے خوشبو دینا ہندو ہوں گے عیسائی سوں گے مسلم سوں گے کافر فاسٹ ماجر نیک بد چور چکا مولوی پیر پاویں جو قرآن ہدایت ہی دینا ہے فرمایا ہدل للمتقین قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو متقین کا مانا کیا ہے متقین کا مانا ہے ڈرنے والا بچنے والا کس سے ڈرے گنا فرمایا تھی نہ کر دمر کو ہوم لے رب جی گنا کر دی وہ سفتوں کا تقاضا ہے کہ کوئی گناہ گار بھی تو پھر متقی کا مانا کی ہے متکی کا معنی ہے ڈرنے والا بچنے والا کس بات سے بارگاہ نبوی کے آداب کا خیال رکھے ڈرے کہیں بارگاہ بے نبوی میں گستاخی نہ ہو جائے بچے حضور کی کسی فضیلت کا انکار نہ ہو جائے قرآن سب کو ہدایت دیتا ہے نہیں دیتا تو گستاخ رسول کو نہیں دیتا فرمایا محبوب اس کی میں قرآن کی تفصیل کرتا ہوں کیا فرمایا ان اللہ زینا کا برو سوا الم عن زرتا ہوں ضرور یو مینو آزاد دے کاجل والیا سونے تھی نو سمجھا پاوے نہ سمجھا اینا نہیں بدلنا اینا ایمان نہیں لیا اینا ایمان بولو بولو اینا ایمان ان اللہ جی كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون اور نہ سبحان اللہ آخ ایمان نہیں لیا <laughs> ایک جب میں تقریب اگر رکا گیا جی <laughs> وی لو نا جی ایک گل کا دھیان ہوئے دوجے بھول ہو یہ آخیا نبی نو تم ہی سمجھائے پھر بھی کوئی گل نہیں یعنی نبی دے چان نال کچھ نہیں ہونا میں کہ کو اندھیرے میں بہت دور کشو جی میں کہ بھی میں جواب دے دا آخیا سونے تم ہی آخ یہاں سے اثر کوئی نہیں ہو کیونکہ خاتم اللہ نہ ہونا کنویں مگر توجہ تل بات ایک بندہ میری کوئی تسلیم ہے بندے دس اٹھ پہ میرے کو عزیز دوست رشتہ دار لا لے جتی دے مار مار کے سور بنا دے وہ چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے آدھا چلو جی جتیاں شتیاں پی گئی پر مسئلہ ایک حل ہو گیا اور اکے شاہور کلیم یہ سی کہ وہ منہ کڈن کی گل ہے بندے وہ گل من لیں انہیں پانچ سو بری آخو مڑ جاؤ مڑ جاؤ مڑ جاؤ جاؤ مڑ نہ مارو دبا کرو کسی ایک نہیں سنی انہیں جتیاں مار مار کے میرے بوتا چگلے چگڑے مطلب تو یہ کہ اتے عزت کا مسئلہ ہے کو گلامی آئے تو پھر پوچھے نہ کوئی رب نے آخیا سونے نہیں کیونکہ کچھ باندر بھی تے ہلکا بھی ایک ہو رہے نہ گستاخ بھی نے تے گستاخ تیرا گستاخ ہوگا میں ایمان بھی اے سوال ہی انہوں لڑ پا نہیں پہن ہاں ایک شرط ہے اج بھی سچے دل نہ تیرے بوے تو گیا تین راضی کر لین تو سفارش کر دے بناؤ ان ہوں اس نمو انفوسا ہوں جاؤ گا تیرے لب ہل جان گو سونے پھر کمال ویچ تو عزیزا نے گرامی بات طویل ہو جائے گی کی غائبانہ نماز جنازہ سننی پڑے تو یہ چور پامے کہڑا چوری کرے اڈا ہی چور ہے کہ یہ کی مطلب ہویا بھائی جی سید چوری کرے تو چور نہیں تو جدوجا دوجا کر لے چور ہے میں غائبانہ نماز جنازہ کی بات بھول گیا تھا میں تھوڑی سی وضاحت کر جاؤں میرے آقا سے کوئی چیز غائب نہیں غائبانہ کا اطلاق اس پہ ہوگا جس امام سے مردہ غائب ہو بخاری شریف کی حدیث پیش کر جاتا ہوں وضاحت کرنے کی میں نے حضور علیہ السلاۃ وسلام تشریف لے جا رہے تھے سامنے دو قبریں آ گئی فرمایا صحبا وہ ٹہنی پکڑو کھجور کی دو حصوں میں تقسیم کر کے آدھی قبر کے بھی آدھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیے ذرا وضاحت ہو جائے فرمایا ایک چگل خور تھا دوسرا پیشاب کی چھیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا ان کو عذاب ہو رہا تھا اب یہ ذکر خدا کریں گی یہ میں کہہ رہا ہوں حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ ذکر کو رکھ دی اس کا عذاب ختم ہو جائے گا اب حضور علیہ السلاط والسلام فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے حضور سے مردے غائب تو نہ ہوئے گا حدیث پیش کی تھی نا میرے نبی کو لو مردے غائب تنا نہ ہوتے تے غائبانہ نماز جنازہ تائیں جے امام کو مردہ غائب ہوئے نبی تین دن تراویاں پڑھی جی مسلمان ہوں جکر پڑھی جے غائب آنا ساڈا بھی حق ہوں تو خلفاء خلافا دور سے آنا نماز پڑھا سبی صدیق اکبر دے دور جو بھائی تر دن تراویاں نبی نے پڑھیا نے سیابا پڑھ دے رہے سیابا پڑھ دے رہے جے غائب آنا تیرا بھی حق ہوں نبی کو مردہ غائب نہیں سی حضور کو تے مردہ سامنے سی تے جے ادھر غائب امام کو ہوئے تے پھر غائب آنا تے جے صحابہ تے جے جی تین دن تراویاں پڑھیا نے سیابا پڑھتے رہے اگو لوگ پڑھتے اج تک پڑھیا جی حضور نے غائبانہ پڑھیا سی جی سیابا نے بھی آکا سلتے پھر پڑھی جانی چاہیے سی نا صحابہ کا نہ پڑھنا صدیق اکبر کا دور عمر فاروق عثمان غنی کا دور میں نہ پڑھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا عقیدہ اہل سنت کا صحابہ والا عقیدہ ہے کہ نبی سے مردہ غائب نہیں امام سے مردہ غائب ہو تو غائبانہ نماز جنازہ کا اطلاق ہے اگر امام سے مردہ غائب نہ ہو تو غائبانہ نہیں حضور سے کوئی مردہ غائب تھا اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ہزاروں گنا زیادہ ترقی عطا فرمائے فرمائے دعوانا آخر کیسٹ نہ مکتبہ رضائی مصطفیٰ چوک دار السلام والا